اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے W W W dot Q U R A N S U N N A H dot com کہا تم راستے سے ہٹ جاؤ مجھے کسی کی رہنمائی کی وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرورت نہیں جنت کی خوشبو مجھ کو خود کھینچ کے لے جا رہی ہے جس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے پتا چل گیا ہے کہ میدان جنگ اسی طرف ہے انتم اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو اونچی چوٹی پر مقرر کیا کافروں کو شکست ہوئی انہوں نے سمجھا اب ان کا پانسا پلٹ گیا ہے اب اتر پڑو مومنوں نے روکا مت چھوڑو وہ جگہ جہاں محمد نے مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہیں اب کوئی بات نہیں وہ فتح ہو چکی ہے یہ وہاں سے الٹے کفار کا لشکر پیچھے سے پلٹا حملہ کیا اور مولی گاجروں کی طرح کاٹتا ہوا آگے بڑھ گیا ستر لاشیں جن میں نبی کے شیر ایسے چچا سید الشہداء حملہ کی لاش بھی ہے میدان جنگ میں پڑی تھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اقدت سے خون کا پھوارا چھوٹا آپ کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا ایسے عالم میں کپار پر نبی نے حملہ کیا کپار پلٹ کے بھاگا ستر لاشیں میدان جنگ میں پڑی ہے محمد الرسول اللہ نے کہا ان کا تعاقب کرو کئی ایک نے کہا حضور ہم کٹے پھٹے لاشیں پڑی ہوئی آپ نے فرمایا پرواہ مت کرو دشمن کو یہ پتا چلے کہ ہم اپنے جسموں کے ساتھ نہیں لڑتے بلکہ رب پر ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں ستر کلو تک مقابلہ کیا ان کا ستر کلو باقی یہ روحا تک ہوا اور پھر اس کے بعد مدتوں تک کفار کو حملہ کرنے کی ضرورت تیسرا بڑا حملہ مدینے پہ جو ہوا وہ سن پانچ ہجری چھ ہجری میں ہجرت کے پانچویں چھٹے سال اس وقت ہوا جبکہ کفار اتنا بڑا لشکر لے کے آئے کہ چودہ سو برس گزر جانے کے باوجود آج تک اتنی چھوٹی بستی پر کبھی اتنے بڑے لشکر میں حملہ نہیں کیا چار ہزار تین ہزار کل تعداد تھی مدینے کے واسیوں کی بچے بوڑھے عورتیں شامل کر کے اور مدینے پہ جنہوں نے حملہ کیا ان کی تعداد چوبیس ہزار نوجوان تھی چوبیس رسول اللہ نے کہا نکلو صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گرد و نواح میں دشمن پہنچ چکا تھا نکلے یہودیوں سمیت تین ہزار یہودیوں نے ساتھ چھوڑ دیا باقی سترہ سو رہ گئے رسول کریم علیہ السلاط وسلام نے جب یہ کیفیت دیکھی اپنے ساتھیوں کو کہا بیٹھ جاؤ صحابہ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا تم میں سے بھی جو پلٹنا چاہے پلٹ جائے تم میں جی بھی جو لوٹنا چاہے لوٹ جائے پندرہ سو چوبیس ہزار کے ساتھ اور رحمت کائنات کہہ کیا رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے اور بھی بلا لو فرمایا تم میں سے بھی جو جانا چاہے چلا جائے ایک صحابی درست کر کے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پلٹ گئے تو آپ کیا کریں گے آپ نے فرمایا تم سارے پلٹ جاؤ محمد اکیلا لڑے گا انت اللہ ہلو نہ ان کن تم مو میری دشمن کا اطلاع دشمن کی تعداد دشمن کی برتری دیکھ کر لمبے نہ لیٹ جاؤ اس کے آگے سر نگونا ہو جاؤ سرینڈر نہ کر جاؤ اللہ لون ان کن تم مو میری وہ اپنی تعداد اور اسلحے پر بھروسہ کر کے آتے ہیں تم رب پر اعتماد کر کے آؤ تم تم مجھ پر اعتماد کر کے آؤ میں تمہاری مدد کروں کتنے اطمینان کے ساتھ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے پلٹ جاؤ محمد اکیلا اس لیے کہ میں تمہاری تعداد پہ بھروسہ کر کے نہیں آیا رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا خود کروں نعمت اللہ علیکم ارجاد کم جنود ان علیہم ریحن علیہ جنود الم پروہا اکیس سو بارہ سورا یہ کہا تم ایمان کو سینوں میں سجا کر نکلے اور جانوں کو ہتھیلیوں پر بتا کر نکلے ہم نے کہا ہم پر اعتماد کرتے ہوئے آئے ہو اب ہماری قدرت بھی دیکھو اس جات کو جلوس اللہ کہتے ہیں سترہ سو چوبیس ہزار کے مقابلے میں مومن سو گئے رب نے سلا دیا مومن رب نے سلایا رب جاگ رہا ہے عرش والا تم جنود دار بنود الم کرو ہو تم سوئے ہوئے تھے جبریل کی قیادت میں فرشتوں کا لشکر آیا تمہارے نیابت میں لڑ کر اس نے اکیلے ہی دشمنوں کو بنا دیا صبح اٹھے خیمے چلے ہوئے تنابیں ٹوٹی ہوئی دشمن بھاگ چکا ہم دیکھے لشکروں نے اس کو چھپ دیا ان تم لالو نام ان کن تم اور کسے پڑی ہے کہ جا سنا وے پیارے پی کو ہماری پتیاں کون ہے آج جو قرآن کا یہ درد سیال حق کو جا کے سنا ہے کون اس بزدل کو بے حیرت کو بے حمیت کو جس نے مسلمانوں کی ناک کٹوا کے رکھا راجیو گاندھی کی بیوی کے سامنے رکو میں گیا ہوا ہے اور بغیرت تو اگر رکو میں گیا ہے تو باقی قوم سجدے میں نہیں گرے گی تو اور کیا کرے گی پھر مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے کہتا ہے شریعت آ رہی ہے اور بے شرم کہتے ہیں ہم شریعت میں ہاتھ بنا کے شریعت لا رہے ہیں تم لانے والے یہ دلوانے والا دو پتہ لے بغل پتلو دونوں کچھ وہ اندرا گاندھی کی بہو کے پیروں میں گرا ہوا اور شریعت مل والے پیپل پارٹی کے پیروں میں گرے ہوئے کل تک ہم کو کہتے تھے ہم نے کبھی نام نہیں لیا تم گواہ ہو چینیا والی مسجد کے نمازی ہو تم گواہ ہو مجھ سے ملنے کا بے نظیر بھٹو نے پیغام بھیجا خود بہ بات تمہارے گھر آ کے ملنا چاہتی ہوں میں نے کہا میں اہل حدیث ہوں کسی غیر محرم عورت سے ملنا گوارا نہیں کرتا ہوں اور تم نے جھوٹ بولا یہ نیم اندے مولوی زمیر پروش بد کردار جنہوں نے مسجدوں کے تقدس کو بھی پائمال کر جن کی بدکرداری کو دیکھ کر آسمان کو بھی پسینے آ گئے وہ مولوی ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں یہ شریعت بل کی مخالفت کر کے پیپل پارٹی کی ہم بات کرنا چاہتے اور بغیر تو ہم پر الزام لگاتے تھے خود پیپل پارٹی کے چرنوں میں گرے ہوئے جماعت اسلامی کے نائب امیر پروفیسر غفور کا بیان سوموار کے دن سارے پاکستان کے اخباروں میں چھپا اس نے کہا پیپل پارٹی کا وجود اللہ کی نعمت ہے جا جا کے پوچھو منصورے والوں سے اب تمہارا ایمان کہاں گیا اور جو ضیاء الحق کے ساتھ ہے اس میں ایمان ہو سکتا ہی جس طرح کا مالک ہے اسی طرح کی رعایا ہوگی نا یہ اس کے پجاری اور بڑے منہ آگے آگے کر کے فوٹو اس کے ساتھ کھچواتے ہیں جس طرح صلاح یو پی کے بیٹے کے ساتھ کھچوا رہے ہیں جس طرح کا وہ بزدل دل اسی طرح کے ہم ہیں ہم ہیں اور میں نے کہا تھا یاد رکھو جب پہلے پہلے انہوں نے ہم پہ جھوٹا الزام رکھا تو میں نے اسی مسجد میں کھڑے ہو کے کہا تھا مجھ وقت آئے گا بتلائے گا آج بھی بتلائے گا کل بھی بتلائے گا بے نظیر کے باپ کا بھی مقابلہ ہم نے کیا اگر وہ آ گئی تو اس کا مقابلہ بھی ہم کریں گے بستہ اٹھا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہتے ہیں ساری جماعت اسلامی کی کھالوں کی کمائی تم لے لو ہم کو ساتھ ملا لو وہ کہتے ہیں ترے ترے تو ساتھ نہیں ملانا کرو تو اتنا جھوٹا پراپگنڈا کیا گیا میرے نمازی کئی ہمارے دوست بدقسمتی سے جماعت اسلامی کے پراپگنڈے کا شکار ہو کہیں گے لاما صاحب اچھی بات نہیں ہے میں سب پاگل نا سے دل میں ہی اتنا تو سمجھ اپنے کہ ہم لاکھ نادا ہوں گے کیا تجھ سے بھی نادا ہوں گے کیا سمجھا ہے تم نے ایم آر ڈی کی حمایت کریں گے ایک مولوی نظر کچھ نہیں آتا اینک لگانے کے باوجود بھی بار بار شیشے صاف کرتے کہتے ہیں مالڈی کی بات کر رہے ہیں اب تمہارے چچاؤں نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے شریعت محاذ کی قیادت ہے مالوی کو دینے کے لیے تیار ہیں اب تمہاری غیرت مر گئی ہے اب امر اسلام ہو گیا ہے کو کائنات میں کہیں پناہ نہیں ملتا ہم انشاءاللہ بہادری کے ساتھ زندہ ہیں بہادری کے ساتھ زندہ رہیں گے انشاءاللہ اور موت بھی آئے گی تو بہادری میں آئے گی انشاءاللہ تمہارا جینا بھی عذاب تمہارا مرنا بھی عذاب تمہاری کیا زندگی جماعت اسلامی بلوچستان کے صدر نے بھی جواب دیا ہے کہنے لگا ہم تو پیپل پارٹی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے وہی ہم سے نہیں کرتی پنجاب کے صدر نے دیا بیان ہم پیپل پارٹی کے ساتھ کرنے کریں کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خرت جو چاہے تمہارا حسن کرش مساج کرے تمہارے گھر میں آئے تو کفر اسلام ہو جاتا ہے تمہاری ظلم میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نام ہے ایسیا میں تھی ہم کو جھوٹ بولا سرا اللہ کے فضل و کرم سے اٹھارہ اپریل کے موچی دروازے کے جلسے سے لے کر ہم نے اٹھائیس فروری حصور کے جلسہ عام تک تیرہ بڑے جلسے کیے ستائی سائی کہڑے قرآن جی دیتے ہے ستائیس فروری تک ہم نے تیرہ بڑے تیرہ بڑے جلسے کیے اور اٹھارہ اپریل سے لے کر چھ مارچ تک آج کے دن تک سو سے زیادہ چھوٹے جلسے ہماری حالت تو یہ ہے میں سوا مہینے کے سفر کے بعد جمعرات کو یہاں پہنچا ہوں جمعرات کو ہی جلسہ تھا سیال کوٹ میں جمعے کو قصور میں پھر بورے والا میں پھر اتوار کو ملتان میں پھر منگل کو فیصلہ باد ہر روز جلسہ کئی ماں کا لال بتلائے ہم نے اپنے جلسے میں کسی پیپلز پارٹی کے کسی ایم آر ڈی کے بندے کو بلایا کوئی ماں کا لال بتلائے کسی ایک جلسے کسی ایک بندے کو بلایا عرش والا تو دیکھ رہا اس نے تمہارے پردے کو چاک کرنے کا فیصلہ کیا تم نے اور جماعت اسلامی نے نام لے کر کہتا ہوں جماعت اسلامی کبھی میں نے نام نہیں لیا تھا پیر لیکن کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالہ اور ساگر نہیں جھوٹ سن سن کر دل پک گیا ہے اتنا جھوٹ بولتے ہیں داڑیاں رکھ کر اسلام کا نام لے کر شرم نہیں آتی مکے میں خط لکھے انہوں نے ہمارے خلاف خدا کی قسم نمبر میں کہہ رہا ہوں مدینے میں خط لکھے ریاض میں خط لکھے یہ پیپل پارٹی میں مل گئے اگر اسلام کا نام لینا جمہوریت کی بات کرنا کسی پارٹی کے ساتھ ملنا ہے تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں تم عامریت کے گماستے بن گئے تم نے سیال حق کی ڈکٹیٹرشپ شپ کے پائے بن کر اس ملک کو تباہ کیا ہے بولتے ہو اسلام کون سا اسلام میرے جانے سے ایک دن پہلے اخبار میں یہ چھپا تھا کہ سیال حق کی حکومت کے درمیان اور طوائفوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے پڑا تھا کہ نہیں اور بول لو پڑا تھا کیا معاہدہ ہو گیا ہے بدکار عورتیں بدکاری کرواتی رہے لیکن صرف پردے ڈال لیں یہ معاہدہ ہوا ضیاء الحق کی حکومت نے اس چوہے کو جو بھٹو کے دور میں بند ہوا تھا دوبارہ کھولا گیا کھولا گیا بھٹو کے دور میں گھوڑوں کا جوا ہوتا تھا ضیاء الحق نے کتوں کا جوا بھی شروع کروا دیا کروایا کہ نہیں بھٹو کے دور میں ہمارے مطالبے پر شراب پر پابندی لگی تھی زیال حق نے جماعت اسلامی سے مل کر شراب سے پابندی اٹھائی سن چھیاسی میں زیال حق کے وزیر نے قومی اسمبلی میں بیان دیا کہ جتنی شراب سن چھیاسی میں پاکستان میں بنی ہے انتالیس سال میں اتنی نہیں بنی یہ تمہارا شریعت بل ہے فوٹو کھچواتے ہو منہ کر کر کے آگے شرم نہیں آتے گھر بلاتے ہیں اس کو بلاؤ اس کے گھر بلانے سے کوئی ہمیں ہماری صحت کو کوئی فرق جو مردوں سے ڈرتا ہے اندرا گاندھی کی بہو سے ڈرتا ہے وہ ہم کو ڈرا سکتا ہوں ہم اس سے نہیں ڈر سکتے اسلام کا اپنے اندر فیکٹریاں لگا رکھی ہے جس کو تم اسلام کو وہ اسلام ہے جس کو تم کفر کہو وہ کفر ہے تم نے اسلام کا بیڑا گرک کر دیا جتنا بیڑا گرخ جماعت اسلامی اور اس کی ہزاری جماعتوں نے اسلام کا بیڑا گرک کیا ہے اتنا پیپلز پارٹی نے بھی اسلام کا بیڑا گرک نہیں کیا کیوں اس لیے کہ پیپلز پارٹی کبھی اسلام کا نام کسی کو اسلام کے نام پر سوکھا اور بولو یہ اسلام کا نام دے کے دوسرے اور اسلام کون سا اسلام ہم اس ملک میں اسلام تمہارا بنایا ہوا نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں اسلام چلے گا تو محمد الرسول اللہ کا چلے گا اور کوئی کائنات کی طاقت اس ملک میں تمہارا اسلام چلا سکتی یہ تمہارا اسلام ہے جس میں چوہا بھی جائز ہے جس میں سود بھی جائز ہے جس میں حرام خوری بھی جائز ہے جس میں شراب بھی جائز ہے یہ تمہارا اسلام اور میرے محمد کا اسلام ان ان اللہ اسلام اسلام لانا ہے ساری برائیوں کا چھوڑ کے آؤ مگر میں اسلام سے ہٹ جاؤ ہمارے اسلام سے میرے اسلام ہمارا اسلام کھالے جمع کرنے والا ہے ہمارا اسلام کائنات کے غریبوں کو ان کی غربت سے نجات دلا کر ان کو تمنگری ادا کرنے والا ہے ہمارا اسلام لوگوں کو بزدلی کا درد دینے والا ہے میرا اسلام کائنات کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کے ساتھ ٹکرا دینے والا اسلام مشکلوں کا اسلام امریکی اسلام امریکی یہ اسلام امریکی اسلام ہے ڈالر کا اسلام محمد کا اسلام ہے محمد کا اسلام وہ ہے لا ہے بڑا بلا کروں ان مل آلونا ان کن تم جھوٹ بولا اور لکھ کے جانا میری بات لکھ کے جانا ہمارے متعلق تو ہم رازی کی پہچان لگائے ہم سنتے رہے اور صرف سنتے نہیں رہے اپنے اللہ کو درخواستیں بھی دیتے رہے اللہ یہ جھوٹے جھوٹ بول رہے ہیں تو تو دیکھ رہا ہے تو تو دیکھ رہا ہے اللہ نے کہا فکر نہ کرو اس دنیا میں ان جھوٹوں کی پردہ نہیں گا کوئی کہہ رہی مدینے میں بیٹھا ہوا تھا اخبار دیکھی لکھا ہوا تھا جماعت اسلامی کا کراچی کا میئر ہٹا دیا گیا کراچی کا میئر صرف میئر کا نام اسلام تھا جب تک ٹھیک سیال حق ٹھیک چوہا ٹھیک شراب ٹھیک ریس ٹھیک بدکاری کہتے جب اپنا میر گیا سب چیز خراب مورچا اخبار میں چھپا ہوا تھا پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کی عورتوں نے مل کے جلوس نکالا ہے سبحان اللہ سب کہو سبحان اللہ پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی کی عورتوں نے پڑا تھا کہ نہیں اور لاہوریوں پڑا تھا پھر خبر آئی جماعت اسلامی ہو گئی ہے کس طرح سے اسلام سے کیا کیا ہے ایم آر ڈی کے سیکٹری جنرل کو اپنے اسٹیج پہ بلایا اپنے جلسے میں بلایا ایم آر ڈی کے کسی ممبر کو نہیں ہم مولوی بزرمان سے سلام لیتے تھے کہتے ہیں سلام لے کر بھی کافر ہو گئے مولوی بچارا مولوی کا پتر خود بھی مولوی اور مولوی کا پتر بھی سلام علی او جی گڑبڑ ہے اندر سے اور تم نے تم نے ملک قاسم جو ایم آر ڈی کا سیکرٹری جنرل تھا اس کو بلایا شرم کرو بغیر تو صرف یہی نہیں کیا آگے بھی کچھ کیا راؤ رشید بے نظیر بھٹو کی حفاظتی دستے کا سربراہ ہے جو بے نظیر بھٹو کے حفاظتی دستے کا پیپل پارٹی کا لیڈر اس کو بھی اپنے جلسے میں بلایا کہ ہم قلیب لوگ ہیں اپنے وجود سے ہم کو بھی پاک فرما دو یہی مطلب ہے نا اس کو اس لیے بلایا تھا نا کہ تم کافروں کو مسلمان کر دے اور کیا مطلب ہے اگر وہ کافر تھا تو تم مسلمان کیسے رہے اگر وہ مسلمان تھا تو تمہارا اسلام کہاں گیا شرم تم کو مگر نہیں لوگوں پر چھپتے تو ہمیں باندھنے والوں ہم نے کہا تھا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد میں نے کہا تھا یہی میں نے کہا ایک دن آئے گا ہمارا صبر پڑے گا سارے شریعت میں ہاتھ میں پڑا ہے ٹنڈا ہو گیا ہے سارا شریعت میں پڑا ہے کہ نہیں پڑا سارا شریف مار مولانا سمیع الحق نے بیان دیا جس نے شریعت بل پیش کیا تھا اس نے بیان دیا کہ ایم آر ڈی کی قیادت ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ہم ایم آر ڈی کی قیادت قبول کرنے کے لیے قیادت پہلے ہمارا ایک مولوی بچہ جو پورا کہتا تھا نہیں نہیں سال رہے جیر جی، سب کو ایم آر ڈی کی طرف لے جا رہا ہے اس وقت تمہیں علم غیب ہوتا تھا قرآن ہے لا تقف تخف مالی سلقب ہی علم جس کو تو نہیں جانتا اس کے بارے میں اپنی زبان کو حد تک قرآن کا مخالف بن کے تو ہم پر جھوٹ بولتا رہا اور آج تیرے چاچے تیرے بابے کہتے ہیں ہمیں مالی کی قیادت ماننے کے لیے تیار ہے تیری غیرت جوش میں کیوں غیرت ہے ہی نہیں غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے اور جو اللہ کے فضل و کرم سے چودھری ضیاء الحق کا ساتھ دیتے ہیں ان میں غیرت ہو سکتی ہی نہ خون میں نہ میں نہ بچو جمورے میں نہ مداری میں یہ سارے تو بچو جمہورے تھے وہ کرتا تھا ہاتھ اس طرح کر کے لیٹ جاؤ یہ سارے کورس میں مل کے کہتے تھے لیٹ گئے وہ کہتا تھا اٹھ جاؤ یہ سارے کورس پہ کہتے تھے اٹھ وہ کہتا شریعت بل پکڑ کہتے پکڑ لیا کہتا شور مچا دو کہنے مچا دیا یہ بچوں چپو اس کا حال کیا ہے اور مفتی نئیمی نے ٹھیک کہا ہے لیکن خدا تجھے نفس ابراہیل تھے تو کہوں تو نے آدھی سچ بات کہی ہے اگر خدا تجھ کو توفیق دیتا تو ساری سچ کہہ دیتا اس کا بیان اخبار میں چھپا ہے اس نے کہا ہندو عورتوں کے سامنے جھکنے والا کبھی مسلمانوں کی غیرت کا نشان یہ اس نے کہا اور میں نے کہا اگر اللہ تجھ کو توفیق دیتا تو دونوں باتوں کا تذکرہ کر دیتا ہندو عورتوں کے سامنے جھکنے والا بھی مسلمانوں کی غیرت کا پاسبان نہیں ہو سکتا اور نظام الدین اولیاء کی باری پہ جا کے دھاگے باندھنے والا بھی مسلمانوں کی غیرت کا نشان اونچی بولو غیرت کا نشان یہ دھاگے شریعت بل ہے یہ شریعت بل کا کون سا نکتا ہے داغے باندھنے کا اس کا بھی ہم کو بتلا دو خبر اور شریعت بل کے بارے میں اتوار کو میں انشاءاللہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں اتوار کو پتا چلے گا پھر کہیں گے داور حشر مجھ سے میرا نامہ اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں بتلاؤں گا کیا کیا بےمانیاں کی انشاءاللہ اللہ اور مجھے ایک دوست نے تھے یہ باہر ہی رہتا تو چنگا سی میں نے کہا کہ اللہ نے اہل حدیثوں کے لیے مجھ کو احسان الہی بنایا ہے اور تمہارے لیے عذاب الہی بنایا ہوا ہے تم نے اہل حدیثوں کو گھڑے کی مچھلیاں سمجھا ہوا تھا الو بنایا ہوا تھا جو آتا تھا اغوا کر کے لے جاتا تھا جیب کی گھڑیاں ہاتھ کی چھڑیاں کہتے تو جو جی چاہے لے جائے ہم سے یہ تکلیف ہے کہ اہل حدیثوں کو ہم نے جگا دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیثوں کو ہم نے اور بولو آبی ہو ہو کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو جاگے ہو کہ نہیں اب ان کو بیوقوف بنایا جا سکتا تکلیف یہ ہے مجھ سے یہ تکلیف ہے کہ اس نے سارے ملک کے بھاپیوں کو جگا دیا سوئے ہوئے ہوتے تھے ہم ان کے مردوں کو اٹھا کے لے جاتے جہاں جی چاہتا تھا استعمال کرنے اب یہ جاگ پڑے ہیں جاگے نہیں تم میں سے بھی جو زندہ ضمیروں والے ہیں ان کو بھی جگا رہے ہیں تم میں سے بھی جو زندہ ضمیروں والے ہیں ان کو اور لوگ آ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو بھابھیو لوگ آ رہے ہیں کھڑا دھڑ آ رہے ہیں خدا کی قسم ہے میں ملتان کے فیصلہ آباد کے پورے والے کے سیالکوٹ کے جلسے کو دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں کا جلسہ تو ویسے ہی بڑا جلسہ تھا جلسہ عام اس کے کیا کہنے لیکن یہ جلسے جو مقامی جلسے تھے خدا کی قسم ہے میں نے زندگی میں اتنے بڑے جلسے نہیں دیکھے کیوں کہ اہل حدیث جاگ پڑے اہل حدیث اور اے اللہ تو ان کو جگائے رکھنا ان کو اسلام کے لیے جگائے رکھنا قرآن کے لیے جگائے رکھنا اللہ ان کو محمد کے فرمان کے لیے جگائے رکھنا ان شاء اللہ یہ جاگ بات یہ ہو رہی تھی کتنے پڑی ہے کہ جا سنا پیارے پی کو ہماری پٹیاں کون ہے جو دیا آپ کو جا کے یاد سنائے اور مردے کو پوجنے والے اور عورتوں سے ڈرنے والے قرآن پر لا تہنو بلا تحرو وانتم الاعلون ان کنتم تم اگر تم مومن بن جاؤ پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا سکتی اب تو ایف سکسٹین بھی ہے اب تو ایف سکسٹین بھی ایٹم بم بھی کہتے ہیں نہیں ہےکی ہے دس کروڑ مسلمان بھی ہیں اور پورے مسلمانوں کی دعائیں بھی پشت مرکن ایمان پھر کیا ہے سونیا گاندھی ہے جی۔ ایمان نہیں اور کیا ہے اس کی بیٹی سے بھی کم عمر کی ہے اگر عمر کی بات ہے تو کہا میں اس عورت سے سلام نہیں کرتا کیوں کہ میرے محمد سے میرے آقا نے ایک مسلمان عورت کے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر دیا کہا تھا بی بی اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لے محمد کسی غیر محرم عورت کی انگلیوں کو بھی دیکھنا دوبارہ نہیں یہ مسافر کر اور وہ اپنی بیچاری بیگم اس کا ہم کیا تبصرہ کریں وہ ہماری ماں بہن ہے اس غیرت مند نے اس کو بھی غیر مسلموں سے متاثر اس کا کیا کہ غیر اپنا لوگوں آ جاؤ قرآن سن لو قرآن کا یہی اعلان ہے لا تہلو بلا تحدرو انتمل آلونا ان کم تم آخر تعالا رکھا اگرچہ کچھ حضرات کے لیے اور کچھ میری بہنوں کے لیے بالخصوص شاید یہ خوشی کی بات نہ ہو شاید اس وجہ سے کہ انہیں بہرحال ملک ایک تعلق خیر محبت ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پوری جماعت کے لیے یہ بڑی بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جگہ